السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد رسوله کریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر تھری ایٹی ٹو تین سو بیاسی جو کلمات میں پڑھوا رہا ہوں وہ کلمات اپنا کوئی مریض ہو کینسر کی بیماری میں ہو مرنے کے قریب ہو اس کو ضرور پڑھوا لیجئے جا کر ایک مرتبہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص بیماری میں یہ کلمات ایک مرتبہ خالی پڑھ لے تو جہنم کی آگ اس پر حرام ہو جاتی ہے تو بعض مرتبہ رشتہ دار ہوتے ہیں بیچارے بیمار ہوتے ہیں تو ان کو ایک مرتبہ پڑھا لو آپ تو جہنم کیا گھرام ہو جائے گی اچھا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خالی بیماروں کے لیے ایک کلمہ ہے نہیں صحت کے حالت میں پڑھو پھر بھی فضیلت ہے یہ کہ اصل میں تو بیمار آدمی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لیکن صحت کے حالت میں پڑھے تو اس کی تو بہت بڑی فضیلت ہے چونکہ یہ حدیث بہت لمبی ہے اس لیے میں اسے بیان نہیں کرتا کسی اور وقت بیان کروں گا صحت مند کے لیے کیا فضیلت ہے اب تو بیمار کے لیے کوئی بھی بیمار ہو بھی عیادت بھی کر لو اس کی اور اتنا جملہ بھی پڑھوا لو پڑھو آپ بھی میرے ساتھ پڑھیے جو جملے میں پڑھ رہا ہوں وہی پڑھیے احمد بنانے والے وہی جملے بنائے وہی جملے لکھے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا اله الا الله وحده لا اله الا الله وحده لا شريك له لا اله الا الله له الملك وله الحمد لا اله الا الله ولا حول ولا قوت الا باللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص بیماری میں ان مسکرات کلمات کو جو میں نے پڑھایا آپ کا وہ پڑھ لے اور پھر مر جائے تو جہنم کی آگ اسے چکھے گی بھی نہیں یہ حدیث ترمزی میں ہے کتنی بڑی فضیلت ہے صحت مند کے لیے کیا فضیلت ہے وہ تو اس سے بھی بہت اونچی فضیلت ہے صحت مند کے لیے وہ کسی وقت اور بیان کروں گا اسے حدیث کا ٹکڑا ہے میں نے خالی ایک حدیث کا ٹکڑا لے لیا ہے باقی حدیث چھوڑ دی ہے وہ حدیث بہت لمبی ہے کبھی انشاءاللہ جب مڑ بنے گا تو بھی بتا دوں گا ابھی اتنا تو آپ یاد کر لیجئے اور دوسرا کہ صبح اگر عیادت کر لو تو شام تک ستر ہزار فرشتے دعائے مغفرت کریں گے یہ حدیث میں نے پہلے بیان کر چکا ہوں لیکن آپ کو ایک چٹکلا بتاتا ہوں بھئی آپ اگر دور کسی کی عیادت کے لیے نہیں جا سکتے ہسپتال میں نہیں جا سکتے آپ کے گھر میں والدہ بیمار ہے تو عیادت کے نیت سے عیادت کر لو تو شام تک فرشتے کام میں لگ گئے آپ کے قریب بھی کوئی رشتہ دار ہے نماز کے لیے آتے جاتے چچا کیسے طبیعت ہے آپ کی اللہ آپ کو شفا دے فرشتے کام میں لگ گئے یعنی معمولی معمولی کام ہے نیکی کتنی زیادہ ہے آپ کے گھر میں آپ کی بچی بیمار ہے کسی کو بخار آتا ہے تو عیادت کی نیت سے آپ جو ہے اس کے پاس آ گئے کہ میں عیادت کر لوں بیٹا کیسی طبیعت تمہاری اللہ تعالیٰ تمہیں شفا دے باستہ ہو انشاءاللہ اللہ اللہ تعالیٰ شفا دے آپ کو تو یہ بھی ایک قسم کی عیادت ہی ہو جائے گی یہ ضرور نہیں ہے گا آپ اسپتال میں جاؤ بھی اچھا تو وہی ہے گا اسپتال میں جاؤ لیکن اگر کہیں جانا آنا نہیں ہو رہا ہے بہت مشکل ہو رہا ہے کم سے کم قریب قریب میں ہی کوئی ہو گھر میں ہو ماں بیمار ہے باپ بیوی بیمار ہے شوہر بیمار ہے عیادت کی نیت کر لی مولانا اللہ صبر رحمۃ اللہ علیہ جملہ فرماتے تھے کہ نیت کے ذریعے نیکیاں کمانا سیکھو نیت کے ذریعے نیکیاں کمانا سیکھو یہ نیکیاں مرنے کے بعد کام آئے گی اتنا یاد رکھنا ہے میری بات کہ یہ نیکیاں جو ہے نا آج دنیا میں جیسے پیسے لیے آدمی محنت کرتا ہے میں جاتا ہوں کسی جگہ بازار سے گزرتا ہوں تو وہاں ہمارے جو ساتھی مسلمان ہوتے بیٹھے ہوتے ہیں کوئی موبائل کھیلتا ہے کوئی کھیلتا ہے میں کہتا ہوں بھائی ایک مرتبہ تم چوتھا کلمہ پڑھ لو دس لاکھ نیکیاں مل جائیں گی تمہیں تم دس لاکھ روپیہ جو ہے سال میں بھی نہیں کما سکتے ہو تم اللہ نے کتنا آسان کیا ہے اور یہ مرنے کے بعد کام لگے گا دس لاکھ نیکیاں ملیں گی دس لاکھ گناہ معاف ہوں گے دس لاکھ درجے بلند ہوں گے اور جنت کے اندر محل تیار ہو جائے گا آتے جاتے میں ان کو کلمہ پڑھوا لیتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے یہ جو حدیث ترمیزی کے بیان کیے کوئی بھی بیمار ہو اس کو ضرور آپ پڑھوا لیجئے تاکہ جہنم آگ اس پر حرام ہو جائے اور صحت مند کے لیے بہت بڑی فضیلت ہے اس وقت یعنی مڑ میں بھی نہیں ہوں اور دوسرا جو ہے حدیث بھی لمبی ہے بعد میں انشاءاللہ بیان کروں گا اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین آمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ واخر